حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے جب وہ اپنا منہ ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ منقطع فرما لیتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھیانوے